مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال رسول الله صلى الله علیہ وسلم دوستو بزرگوں دعوت کی جو صفات بیان کی ہیں اور مذاکرے کرتے رہتے ہیں ان میں بنیادی جو بات ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت میں چلنے والوں کا جو سرمایہ ہے جو کیپیٹل ہے جو پونجی ہے جس سے دائی اللہ کے راستے میں چلتا ہے وہ اس کے اندر کی یقین کی طاقت ہے اس لیے کہ ہم نہتے ہیں خالی ہاتھ ہیں ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ مال ہے نہ ملک ہے نہ طاقت ہے ہم اللہ کے راستے میں جو چلتے ہیں وہ اندر کی یقین کی طاقت سے اس لیے کہ دائی اس بات کا ہمیشہ استحزار رکھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں لیکن جس کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ سب کچھ ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی طاقت سب کچھ ہے جیسے حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کہو بار بار کہ دنیا کی تمام طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جانا ہے اللہ کی طاقت یہ آن کے آن میں سب کچھ کر سکتی ہے اللہ کے بد سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ کل یہ دو آیتیں ایسی ہیں اگر آدمی کا استحظار ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی بس سے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس امت کو جو واقعات سنا ہے انبیاء علیہ مسلط وسلم و کے کسی ان کے بنانے کے لیے سنا ہے کوئی افسانہ کوئی قصہ کوئی کہانی کہ سن لو مزے لے لو ایسا ہوا ایسا ہوا فلاں قوم کے ساتھ فلاں نبی کے ساتھ ایسا ہوا جو صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے جو واقعات انبیاء علیہ مسلط وسلام کے اور ان کی امتوں کے گزر چکے ہیں اللہ اس امت کو جو سنا رہے ہیں آپ دیکھو قرآن میں اللہ پاک نے نبیوں کی عبادتوں کو بھی سنایا انہوں نے روزہ کیسے رکھا نماز کیسے پڑھی تلاوت کیسے کی حج کیسے کیا بہت اشارہ تو ملے تو ملے لیکن نبیوں کی دعوت کے واقعات اللہ نے سنایا چونکہ اس امت کو دعوت سے اٹھانا تھا اور امت سے دعوت کا کام لینا تھا اور اس امت کا تمہر امتیاز اور خصوصیت اور عربی میں کہتے میزا کہ جس کی شناخت اس امت کی دعوت ہے اور دعوت کے لیے سب سے بڑی جو طاقت ہے اندر کا یقین ہے جس کے اندر جس درجے یقین ہوگا اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا اللہ کا اسی درجے اسے کام لیں گے حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ اور سارے بہت سے علماء نے اس زمانے میں کام کیا لیکن حضرت سے جو اللہ نے کام لیا ان کے اندر کا یقین تھا کہتے ہیں نا بھائی کہتے تھے بھائی یہ کھڑکیاں بناؤ یہاں جو ہے ذرا کھڑکیاں رکھو عمارت اس طرح بناؤ کہ یہاں امریکہ والے آئیں گے یوروپ والے آئیں گے جبکہ دلی نظام الدین سے چاندنی سے چورنی کھٹ کر کے کوئی آدمی دلی آنے تیار نہیں تھا تو حضرت کہتے صاحب یہاں امریکہ والے آئیں گے یورپ والے آئیں گے تو میواتی لوگ کہتے تھے کہ حضرت کا دماغ ذرا ہٹ گیا ہے ہے سرک گیا یہاں کے کے لوگ لوگ آ رہے رہے ہو کہہ کہ فلاں فلاں جگہ آئیں اس سے پہلے بھی کسی پرانوں کے جوڑ میں نے کیا تھا کہ ہمارے استاد نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ہو کہ آپ کے عالمی اسلامی کے یعنی مشورے کے لیے میٹنگ کے لیے وہ مکہ مقدمہ جا رہے تھے ہوائی جہاز میں حضرت مولانا منظور جو کا اماما باندھ کر ہمارے حضرت سے ملا کا سلام کے بعد کہا کہ آپ یہ بزرگ کون ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا نظام الدین کے آدمی ہیں ہاں نظام الدین کے بزرگ ہیں تو کہنے لگے بڑی خوش نصیبی ہے آج ہماری ہوائی ہمارے جہاز میں نظام الدین کے بزرگ سفر کر رہے ہیں اور پھر کہا کہ ماشاءاللہ آپ عربی جانتے ہیں انگریزی جانتے ہیں آپ کی زبان شاندار ہے ڈیٹریٹ میں امریکہ میں ایک اجتماع ہو رہا ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ وہاں آئیں پائلٹ تشکیل کر رہا ہے دعوت دے رہا ہے کہ آپ امریکہ آئے اس لیے کہ وہاں اجتماع ہے ہمارے صاحب کہتے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ پائلٹ میری تشکر رہا ہے اس پر جو ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آ بڑی آنکھوں میں آنسو آئے اور عجیب جملہ کہا کہ پلندر کی بات سچی ہو گئی پلندر ہر کے گویا دید گویا پلندر جو کہتا ہے گویا کے دیکھ کر کہتا ہے پھر اپنا واقعہ سنائے کہ ہم جوان تھے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت مولانا اللہ صاحب کے خدمت میں جایا کرتے تھے اور حضرت ہم سے دعوت کا کام لیتے تھے ہم کو اصول بیان کرتے تھے جمعرات کا اجتماع نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ہوتا ہوا کرتا تھا حضرت ہم کو صبح بھیجتے ہوئے ناشتے کے بعد جو لوگوں کو تشکیل کر کے نظام الدین مغرب اثر میں لے تارا اس طرح میں شریف ہوں ہم لوگ جاتے تھے محنت کرتے تھے جھیڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے بس چند گنے چنے آدمی کے لوگ کوئی آتا نہیں تھا ایک مرتبہ ہم نے مایوس ہو کے حضرت سے کہا ہاں، کہ حضرت ہم سے کوئی اور کام لے لیجیے ہم تصدیق و تعریف کے نہیں جو لوگ ہیں بہت سی دیگر اور شعبے ہیں کام کے یہ ہمارا وقت جو ہے ان کے پیچھے بیکار ضائع ہو رہا ہے کوئی کام نتیجہ تو نہیں نکل رہا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم کو چھوڑ دے کوئی اور کام لیں ہم کو گشتوں میں نہ بھیجے کوئی آتا ہی نہیں ہے چاندنی چوک سے جسے میں نے کیا کہ چاندنی چوک سے چورنی خرچ کر کے بنگلے والے مسجد میں کوئی آ نہیں رہا ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی جیسے آج بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مولیوں کے علماء کے صلاحیتیں ضائع ہو رہی خام ہوگا کہ گشتوں میں لگا چلے میں لگا دیا چار مہینے میں لگا دیا اس سے کیا ہوتا ہے تو حضرت نے جب یہ بات سنی تو حضرت نے فرمایا کہ سنو بولی منظور سنو انشاءاللہ اللہ یہ کام چلائیں گے اس کام کو اللہ پھیلائیں گے اور اتنی وسعت دیں گے کہ وقت تم دیکھو گے کہ اللہ پاک تمہاری اولاد کی تشکیل فضا میں کروائیں گے حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نے جو بات کہی تھی مایوسی کے عالم میں ہم نے جو بات کہی تھی حضرت کا یقین یہ تھا کہ اللہ پاک اس کام کو چلائیں گے اور کام کے نتائج سامنے آئیں گے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری اولاد کی تشکیل فضاؤں میں ہو رہی ہے تو میرے دوستو ایک وقت ہوتا تھا کہ حضرت جی کا اجتماع ہوتا تھا اجتماع اس مجمع میں آتا تھا یعنی اتنا جو بڑا مجمع ماشاء اللہ یہاں پر ادونی کے ماشاء اللہ یعنی ضلع کا ایک چھوٹا سا اجتماع ہے پورے آندھرا کا اجتماع نہیں ہے بلکہ یہ جو کرنول کے حصے کا اجتماع چند منڈلوں کا اس میں اتنا بڑا مجمع پرانوں کا اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ کہ اندازہ لگاؤ کہ کرنے والے نے کام کتنے یقین سے شروع کیا ہے میرا دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اور تمام صحابہ کی جو خصوصیت تھی وہ یہی کہ یقین جب حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میں بھی بوڑھا تم بھی اکیلے تو کام والے کہہ رہے کہ صاحب جو یہ تمہارا بتیجے نے بڑا بڑی قیامت ڈھا رکھی ہے اگر اسے دولت سے دولت دے دیں گے سب کا بڑا مالدار بنا دیں گے عہدہ چاہتا ہے تو ہم سردار بنا لیں گے اگر لڑکیوں سے نکاح چاہتا ہے تو بیسوں لڑکیاں لائن میں لگا دیں گے جسے چاہے نکاح کر لے اگر خدا نہ خواستہ کوئی علاج کا مسئلہ تو سارے طبیب و حکیموں کو بلا لیں گے علاج کرا لیں یہ کام چھوڑے دعوت کا اللہ کے نبی علیہ صلاح السلام نے کیا فرمایا کہتے جان سن لیجئے ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ نہ دیں وہ بھی ساتھ نہ دیں اور انہوں نے وہ باتیں بتائی جو ان کے بس میں ہیں شادی کرنا مال جمع کرنا عہدے دینا سردار بنا لینا علاج کرانا یہ سب ان کے بس میں کی بس کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ آسمانوں پہ چلے جائیں اور چاند لے کر آئیں اور سورج لے کر آئیں اور ہاتھ ہاتھ میں میں چاند بائیں سورج رکھ دے اللہ کی قسم تب کام میں نہیں چھوڑ سکتا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک میرے میرے اس اس کام کو محنت کے نتیجے کو اللہ ہر کچے پکے اور گھر میں داخل کر کے رہیں گے کوئی عزت سے آئے گا کوئی ضرور ہو کر آئے گا آنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے رہیں گے تو میرے دوستوں ایک بات تو یاد کرنی ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے وہ یہ نہ سمجھے کہ کیسے ہوگا ہوگا کیا اس لیے کہ ہمارے ذمے تو اللہ نے محنت کی ہے نتیجہ خدا نے اپنے اپنے ذمے رکھا ہے ہم محنت کے مکلف نہیں ہیں کسان ہم جو ہے نتیجے کے مکلف نہیں محنت کے مکلف ہیں محنت ہم کریں گے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ کریں گے باقی نتیجہ جیسے کسان اپنی محنت کرتا ہے ہل جوتتا ہے زمین کو ہموار کرتا ہے قیمتی دانا لے جا کے ڈالتا ہے اور اس کی رکھوالی کرتا ہے باقی زمین کو پھاڑ کر پوپل کا نکالنا اس پوپل کا تنا بنانا اس تنے میں ڈالیوں کا لگانا ڈالیوں میں جو ہے پتوں کا لگانا پتوں میں پھولوں کا لگانا اور پھولوں میں پھلوں کا لگانا اور پھلوں میں رس کا بھرنا اس رس کو میٹھا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے اگر کسان سوچے بھائی اس میں یہ کیسے پھوٹے گا کیسے بوگل نکلے گی کیسا کھانا بنے گا کیسے ڈالیاں لگے گی کیسے پھول نکلیں گے کیسے پھل لگیں گے کیسے رکھائے گا اگر یہ سوچے گا تو کچھ بھی ہوگا کرنا تو اسے ہے وہ اس کا ذمہ کام ہے باقی میرے دوستو نتیجہ اللہ ضرور نکالیں گے اللہ کی یہ سنت ہے ان اللہ اللہ یوزی اجر المحسرین اللہ تعالیٰ صفت احسان کے ساتھ کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے اللہ کام کرنے والوں کے ارادوں کو دیکھتے ہیں نیتوں کو دیکھتے ہیں ان کے جذبات کو دیکھتے ہیں کس جذبے سے کام کر رہا ہے کس نیت سے کام کر رہا ہے اس کا اس کا کیا ارادہ ہے میرے دوستو ان ارادوں پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو سب سے بنیادی بات میرے دوستو کام کرنے والوں کے لیے جیسے ہمارے بڑے فرماتے اس مرتبہ بھی جب ہم گئے ہمارے صوبے کے جوڑ میں حضرت مولانا صاحب صاحب دامت برکاتم نے یہی ذریعہ صاحب ایمان یقین کے ساتھ چلو یقین ہماری پونجی ہے یقین ہمارا سرمایہ ہے جیب کے پیسے نہیں ہمارا علم ہنر نہیں ہمارے تجربات نہیں بلکہ اندر کے یقین کے ساتھ چلو اور حضرت مولانا مولانا ابراہیم دامت برتا تم نے یہی کہا کہ یہ کام کا شکر یہ ہے ہر ہر ہر نعمت کا شکر اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ادا کرے اللہ نے نبیوں کو دعوت دی تو کہا احمد والے دعوت شکرا اے داود کے گھرانے والوں شکر ادا نبیوں سے اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا فرمایا کہ اس کام کا شکر یہ ہے اور اس کام کا حق یہ ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو اور دعا یہ مانگنے کو فرمایا کہ کہو اللہ جا رغبتی الہی اے اللہ میری ساری رغبتیں میری ساری توجہ میرے سارے جذبات اے اللہ تیری طرف کر دیں ارے ہمارے سامنے اللہ ہو اللہ کی طاقت ہو اللہ کے خزانے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد کیسے فرمائی تنہے تنہا ابراہیم خلیلا پڑے ہیں اللہ نے کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کی کیسے مدد کی فرون چاہ رہا تھا کہ صاحب نہ موسا پیدا ہو نہ میری حکومت کا خاتمہ ہو اللہ نے دکھایا کہ لے تیرے گھر میں پیدا, تیرے گھر میں پال کے دکھاتے ہیں اور تیرے خزانوں سے ان کے سارے خاندان کو پال کے دکھاتے ہیں جس کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اسی کو تیرے گھر میں پالیں گے اور اللہ نے دکھایا اور اللہ نے موسا کو پیدا مولا سلام پیدا ہوتے ہیں پیروں کے گھر میں پلتے اور فرعون اتنا پریشان ہمارے یہاں اجتماع ہوا تھا مولانا مولانا احمد اللہ صاحب نے ایک عجیب بات کہی تھی علماء کے دور میں کہ دیکھو فرعون جو اتنا دنگ دینگے مار رہا تھا اور اناربک ملانا کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن اتنا بوڑھا نکلا اتنا کمزور نکلا کہ چھوٹے سے بچے کو دودھ پلانے پر قادر نہیں تھا اللہ نے وحرمنا علیہ المراضیہ کہ ہم نے دودھ پلانے والوں کو حرام کر دیا آ رہی ہے سے شہداز آ جا رہی پتا نہیں کون کون آ رہی دودھ پلانا لیکن موسا سلام ہے کہ کسی کا دودھ منہ میں لینے کو تیار نہیں اللہ نے طے کر دیا تھا کہ موسا کا موسا کو اس کی ماں سے دودھ پلائیں گے ان کی ماں سے دودھ پلائیں گے چنانچہ ماں آتی ہے دودھ پلاتی ہے اور نخروں کے ساتھ پلاتی ہیں شہد کے ساتھ پلاتی ہیں کتنی عورتیں آئی کیسے سے عورتیں آئی لیکن دودھ تو پھر اور پریشان کہ بچے کو تو لے لیا مطلب بنا لیا لے پالک اپنا لڑکا بنا لڑکا نہیں ہے لہذا دودھ پلانے پر قادر نہیں صحرا کے ساتھ یہ کریں گے اور وہ کریں گے دنیا والے بہت کچھ بولتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے اللہ کی قسم کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب کچھ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا یہی اصل یقین ہے جس کی بنیاد پر میرے دوستوں ہماری گاڑی چلے گی ہماری گاڑی کا پیٹرول یہی ہے ہمارے گاڑی کا ڈیزل یہی ہے ہمارے گاڑی کا کرنٹ یہی ہے جس سے ہماری گاڑی ہر موڑ پہ چلے گی اس میں فرمایا یقین کے ساتھ چلے اور پھر میرے دوستوں جسے اسی یقین کی بنیاد پر دائی کبھی نا امید نہیں ہوتا نا امیدی ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں اللہ نے بار بار کہا اللہ اللہ رحمت رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں دائی کیسے گمراہ ہوگا جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو جائے اس لیے میرے دوستو ہم کام کرتے رہیں کرتے رہیں چلتے رہیں قربانیاں دیتے رہے اور اللہ سے آخ لگائے رکھیں انشاءاللہ ہمارے زمانے میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بعد نتیجہ نکالیں گے میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے محنت کی اور جو ہے آپ کے زمانے میں جتنا جتنا نتیجہ نکلنا تھا نکل گیا اس کے بعد خلاف راشدین کے زمانے میں نتائج نکلے کتنے ملک ہیں جو خلاف راشدین کے زمانے میں پتا ہوئے اور کتنے لاکھوں انسان ہیں جو خلاف راشدین کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے اس لیے ہم کہ ہم ہی درخت بو دیں اور ہمارے سامنے نتیجہ نکل جائے ہم ہی کو پھل مل جائے یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے کسی کے محنت کو خدا ظاہر نہیں فرماتے ایک تو یہ بات اب کرنی یقین کے ساتھ دوسری بات جو ہمارے بڑے فرماتے میرے دوستوں دائی کا جو جو سرمایہ ہے وہ اس کے اپنے اخلاق ہیں اس کا اپنا کیریکٹر ہے اس کا اپنا کردار ہے اور اس آیت میں جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی بلکہ ہم سب پڑھتے ہیں اپنے بڑوں سے سنتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرما کے تین باتوں کو جمع کیا ہے دعوت ہے عبادت ہے اور صفات ہیں ومن ومن احسن قولا ممن دعا من دعوت وعمل صالحا من عبادت وقال انني من المسلمين صفات ہیں سب سے بڑی جو صفت ہے میرے دوستو وہ اللہ کے بندے کی بندگی ہے ابدیت ہے خاکساری ہے آجزی ہے ہے میرے مسلمین یعنی مسلمان بھی نہیں کہا ارے اللہ کے بہت سے مسلمان بندے میرا بھی شمار ہے وجہ کے میں بڑا نہیں بن گیا اللہ فرمائے بعض مرتبہ ذرا آدمی کو بولنا آتا ہے ذرا سمجھانا آتا ہے ذرا اچھی تقریر کرنی آتی ہے اور اچھے لہجے میں بولنا آتا ہے سمجھتا کہ دعوت مجھے آ گئی اور وہی سب سے بڑا ہوا کا ہمارے یہاں ہمارے بڑے فرماتے ہیں بیان کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں تو ہر صلاحیت کی ضرورت ہے اور ہر صلاحیت کو دعوت میں استعمال ہونا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت کا خاصہ یہ ہے کہ جس بندے میں اللہ نے جو استعداد رکھی ہے وہ استعداد اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے کسی کو رونا آتا ہے تو رونا اللہ کے دین کے لیے ہو جائے دنیا کے لیے لوگ رو رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے رونا آ جائے کوئی تھک رہا ہے اللہ کے دین کے لیے تھکنا اسے آ جائے میرے دوستوں کو کسی کی خوشامد کرتا ہے اس کے جیب سے پیسے نکالنے کے لیے اللہ کے لیے خوشامد کرنی آ جائے ایک آدمی دوسرے کے سامنے جھکتا چلا جا رہا ہے دنیا بنانے کے لیے اللہ کے دین کے لیے دین کی دعوت کے لیے اسے جھکنا آ جائے تو میرے دوستوں ایک آدمی اچھا پکا کے پیسے لوگوں کی کما رہا ہے ایک آدمی وہ کھیلا پیلا کے لوگوں کو دعوت میں لگانے والا بن جائے میں ہم کرتا ہوں ہمارے رام نگرم میں حاجیوں کا جوڑ ہوتا ہے دو ڈھائی ہزار حاجی ماشاء اللہ آتے ہیں سال میں ایک مرتبہ حج کو جانے سے پہلے خاصوں حج کمیٹی سے جانے والے ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب دعوت کو اس میں اہتمام سے مذاکرے ہوتے ہیں نام تو ہوتا ہے حج کا لیکن مقصود دعوت سمجھانی ہوتی ہے حج عنوان ہوتا ہے دعوت سمجھانی ہوتی ہے اور جانے والے آنے والے اپنے سے اس میں وہ لوگ ہوتے جو دارے حج میں جانے والا مالدار آتا ہے اور اکثر مالدار وہ آتے ہیں جن کو دعوت سے کم مناسبت ہوتی ہے ہم نکلے ہوئے نہیں ہے سمجھے ہوئے نہیں ہے بلکہ اعتراض بھی ہوتے ہیں ذہن ہوتا ہے ایسا بڑا حج کے عنوان پر جمع ہو جاتا ہے وہ حج مذاکرے ہوتے ہوتے ہیں لیکن ماشاء اللہ سب سے بڑا مسئلہ یعنی قریب کرنے کا جو راستہ ہوتا ہے ان کا احترام ہوتا ہے جیسے کہا نا کہ آدمی کو اگر آپ دعوت میں لگانا چاہیں تو کیا طریقہ ہے فرمایا حمد مولانا سعید احمد کا رحمت اللہ علیہ سے ایک بتاؤ میں نے سنا تھا علما کی مجلس میں حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت سے ابھی دیکھو ہر ہر ہر گھر میں ہر عمارت میں داخل ہونے کا دروازہ ہوتا ہے مسجد میں آؤ تو دروازے سے آؤ مدرسے میں آ تو دروازے سے آؤ گھر میں آ تو دروازے سے آؤ کوئی چھت سے نہیں آتا کوئی روشن دان سے نہیں آتا کوئی کھڑکی سے نہیں آتا دروازے سے آنا پڑتا تو گھر میں داخل ہوگا فرمایا انسانوں کے دلوں میں داخل ہونے کا دروازہ اکرام ہے جس کا اکرام کر گے جسے گھر اس کے دل میں داخل ہو جاؤ گے جس کے دل میں داخل ہو گے اسے تو چاہے کروا لو وہ تمہارا ہے پتا اکرام کرو اکرام سب سے بڑی طاقت ہے تو فرمایا کہ وہاں کے ایک تو اکرام جو ہے مانوی ہے مادی بھی اکرام ہے مادی اکرام کا بھی اثر ہوتا ہے حضرت مولانا ہر کا ان میں لکھا ہے کہ حضرت کہتے تھے اگر میں کسی کو شادی پلاتا ہوں نیت کرتا اللہ اس کو دعوت میں لگا دے کیا پیو پلاؤ تو نیت کرو کہ اللہ اسے دعوت میں لگا دے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے آج امت کی بیماری جو ہے وہ بدنیتی نہیں ہے بے نیتی ہے بدنیت کم ہوتے ہیں لیکن بے نیت بہت ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کریں کے بغیر کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اثر نیت کا ہوتا ہے ان نمن و بن نیت کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جس نیت سے آدمی جو کام کرے گا اللہ پاک اس کا اثر اس کا نتیجہ خدا ظاہر کر کے رہیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ انسانوں کے دلوں داخل ہونے کا بڑا اکرام ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے بڑا اکرام کرتے ہیں رام نگر کے لوگ ایسا گویا کہ کسی ولیمے میں کیا دعوت ہوتی ہے اکرام اکرام ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں کھلاتے ہیں مرغیاں کھلاتے ہیں ڈرائی فروٹ ماشاءاللہ دیتے ہیں فروٹ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ یعنی پینے کے لیے عجیب عجیب شربت دیتے ہیں تو دو حاجی صاحب دو چار حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کا دعوت کا ذہن نہیں ہے تو کہنے لگے ان کی اپنی زبان میں ہماری کرناٹک کی کہنے لگے یہ تبلیغ والے میرے بیٹوں دا بڑا اچھا کھلاتے رہے <laughs> بڑا اچھا پکوان کرتے بڑا اچھا کھلاتے ماشاء اللہ میرے بیٹوں کتنے رہے یعنی سے بات کر رہے ہیں یعنی کل کو بھی دیکھنا چاہیے کیا کرتے ہیں یعنی کھانا کھلانے تو لوگ قریب آ رہے ہیں میرے دوستوں کھلاؤ پلاؤ تو لوگ قریب آئیں گے اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کھلا کر شروع کیا کھا کر نہیں ہے ہمارا کھانا نہیں ہے کھلانا ہے جو ہے دینا جانتا لینا نہیں جانتا ہے ایک عرب آئے تھے انہوں نے عجیب بات کہی کہ ہمارے ساتھ وقت لگ رہا تھا انہوں نے دو چار باتیں کہی جو بڑی پتے کی ہیں انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں بہت سے کام ہو رہے دین کے نام پر بڑی تحریکیں ہوتی ہے بڑے شاندار اس کے بانی مبانی اس کے فاؤنڈر بڑے شاندار بڑی صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی تمام جو تحریکات ہیں جو ان کا کام کا دائرہ بڑا محدود ہے ایک علاقے کی حد تک شہر کی حد تک یہ ملک کی حد تک اور پھر چند دنوں کے بعد وہ ایسا ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ تبلیغ و دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے ہندوستان سے شروع کیا میوا سے شروع کیا ایک آدمی کھڑا ہوا جس کی زبان میں لکونت تھی اپنے معافی زمین کو پوری طرح ادا بھی نہیں کر پاتا تھا اللہ پاک نے سارے عالم میں جو کام کو پھیلا دیا انہوں نے دو چار باتیں کہی ایک تو کام جس نے کام لے کر چلا ہے اس کا اندر کا اخلاق تھا اندر کی طرف تھی اور طلب تھی اندر کا اندر کی بے چینی اور بے کری تھی جو اللہ نے اسے کام لے لیا اور حضرت علی میاں صاحب اللہ علیہ نے لکھا دم سے ماشاء اللہ پرانے ساتھی ہے حضرت جگہ لکھا ہے جو عربی میں ترجمہ ہوا ہے یہ تمل ملو تمل مل سلیم کہ حضرت مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ امت کی بے دینی کو دیکھ کر ایسے تڑپتے تھے بل بلاتے تھے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے کوئی پل چین اسے آتا نہیں ہے ادھر کبھی کبھی ادھر کبھی ادھر رات بے قراری کی گزر رہی ہے ورنہ بالکل یہ حال تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کسی پر چین نہیں آتا تھا یہی بے قراری اور بے چینی تھی فرما کہ جس نے سارے عالم پہ اثر ڈالا اور فرما کے کام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین یہ بنیاد انہوں نے کہا ایک کام میں جتنی محنت کر رہے جتنا جان و مال لگا رہے فرما اس کے پیچھے تم دنیا کا کوئی ریبن نہیں چاہتے دنیا کو کوئی بدلہ نہیں چاہتے دنیا سے کوئی معبودہ نہیں چاہتے بلکہ صاحب جو لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے یہی تمام نبیوں کا اسلوب و طریقہ اور تمام نبیوں کا جو ہے یہی طریقہ رہا ہے کہ سب کچھ لگا رہے سب کچھ کر رہے ہیں اور زبان حال سے بھی کہہ رہے ہیں زبان تال سے بھی کہہ رہے ہیں ما اسلکم علیہ من اجر عربی جاننے والوں کو کس میں اس کی ذرا باریکی معلوم ہوتی ہے من اور اجرن ایک طرح من ہے اور اجرین کی تنوین ہے یعنی ذرہ برابر بھی تو اجر نہیں چاہتے ہیں کچھ نہیں کچھ لے لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے نہیں ارے کچھ نہیں چاہتے ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ تم سے کچھ لینا ہے اور انہوں نے عجیب بات کہی کہ ساری دنیا میں ہم پھرتے رہتے ہیں لیکن دیکھتے ہوئے کسی مدرسے میں چلے جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ کسی کمیٹی میں چلے جاؤ اگر کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو <laughs> لوگ بدا ڈالتے ہیں کہ بڑا آسامی آیا ہے بڑا مالدار آیا ہے اس جیب جیسے کیا نکالے اگر جو اپنی ذات کی لینا صحیح شاید اس کے ذریعے سے ہماری بلڈنگ بنا لیں گے ہمارا بھلا مسئلہ حل کر لیں گے ہمارا فلاں تعمیرات کا مسئلہ ہے فلاں جو ہے وہ مسائل بچوں کے حل کر لیں گے لیکن فرمایا نظام الدین کا حال یہ ہے کوئی بھی آدمی چار دیواری میں اندر قدم رکھتا ہے چاہے دنیا کا بادشاہ ہو وزیر ہو کرو ارب پتی کھڑپ پتی ہو تو وہاں کے اکابر کی نگاہ پڑتی ہے یا اللہ کا بندہ آیا اسے ہم کیا دے کر بھیجے یہ نہیں کہ کیا نکالے اس کے جیب سے اسے کیا فائدہ وصول کریں یہ نہیں بلکہ اسے کیا دے کر ہم بھیجیں اس کا نفع اس کو کیسا نفع پہنچائیں یہ نگاہ پڑتی ہے پر میں یہ دائی کی صفات ہیں دائی کسی سے لینا جانتے نہیں ہے میرے دوستوں اسی میں طاقت ہے فرمایا اللہ خیر من سفلا حضرت حکیم ابن حضام حضام حضام نہیں حضام یہ صحابی ہیں بڑا لمبا قصہ ان کا ہے یہ اللہ کے نبی کے علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں اور بڑا اللہ کے نبی سے بڑا تعلق ہے بڑی دوستی تھی لیکن عجیب بات ہے مقدرات سے ایمان نہیں لائے شروع میں فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے نبی سے قریب ہے دوستی بھی ہے رشتے داری بھی ہے اور خدیجہ سے کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے بھتیجے لگتے ہیں آپ ان کے پھوپا لگتے ہیں اللہ کے نبی لیکن ایمان نہیں لے کر آئے آخر میں لے کر آئے ہنین کا جب مارکا ہوا فتح مکہ کے بعد بڑا مال غنیمت آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیا مولفت و قلوب میں تھے آپ نے دیا پھر دیا پھر دیا پھر انہوں نے مانگا پھر دیا حدیث میں آتا ہے سو اور سے زیادہ آپ نے ان کو ایک آدمی کو دیے اس کے علاوہ اور مار دیا جب دیکھا یہ لینا چاہتے ہیں مانگ حالانکہ خود بھی مالدار تھے تو آپ نے فرمایا یا حکیم ان نہاد المال حلوت القرام اے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہے کھانے میں دیکھنے میں بڑا جازیب نظر ہے دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے کھانے میں مزہ آتا ہے اور پھر آگے فرمایا من اخذہ من آفید ہو بھی ثقافتی فی بہو کی فائدہ ہو بھی اسراف نفس لہو فی اے حکیم سنو جو آدمی اس مال کو نفس کے نفس کے غنا کے ساتھ لیتا ہے اور مال کی محبت کے بغیر لیتا ہے نفس میں مال کی طلب نہیں ہے دل میں طلب نہیں ہے اس کے ساتھ لیتا ہے اللہ کی برکت دیتے ہیں چاہے تھوڑا مال ہو اور جو اشراف نفس کے ساتھ لیتا ہے ہرس و تما کے ساتھ لیتا ہے فرمایا اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیتے کہ جتنا مال اسے مل جائے پھر آگے فرمایا خیر من سفلا اے, اے حکیم سنو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی کہ مطلب دینے والے بنو لینے والے نہ بنو انہوں نے اس کے بعد اللہ کے نبی سے قسم کر کے کہا وہ نبی باپ کا بلحق یا رسول اللہ اللہ کے نبی ذات کے قسم جس نے آپ کو نبی رسول بنا کے بے حق دے کر بھیجا ہے انشاءاللہ آئندہ سے آپ سے آپ سے کیا کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا سوال تو دور کی بات ہے اگر کوئی دے گا تو بھی میں مال نہیں لوں گا قسم خالی اور لکھا ہے ان کی سیرت میں ایسی زندگی گزاری ایسی زندگی گزاری فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مال غنیم آتا ابو بکر بلاتے تھے لے لو کہتے مجھے نہیں چاہیے حضرت عمر کے زمانے میں مال غنیم آتا اور حضرت عمر بلا کرتے تھے آؤ لے لو کہ مجھے نہیں لینا چاہیے حتیٰ حضرت عمر کو ضرورت پڑی کہ لوگوں کو بلاتے تھا ہاں، لوگوں دیکھو حکیم میں حضام ہے اس کا حصہ میں دینا چاہتا ہوں لیکن یہ لینے کو تیار نہیں تم گواہ رہنا کہ قیامت کے میدان میرا گرے بان نہ پکڑ لے کہ میں دینا چاہتا ہوں لینا نہیں چاہتا ان کا حصہ میں نے نکال دیا ہے فرمایا زندگی میں کسی آدمی سے نہیں لیا اور اللہ نے اتنا بار ان کو دیا کہ دار ارتم جس میں جو ہے یعنی دار الدوا دار الدوا جس میں جو ہے اسلام سے پہلے مکے والے بیٹھ کر مشورے کرتے اسلام مسلمانوں کے خلاف کہتے اس کو انہوں نے خرید لیا خرید کر اسلام کے نام پر وقت کر دیا اور لوگوں نے کسی نے کہا بیٹا یعنی کسی نے کہا چچا جان آپ نے تو قریش کی ایک میراث تھی قریش کی عزت کی چیز تھی اسے بھی آپ نے خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو کہا کہ یہی اسی میں میری شرافت ہے اسی میں میری کرامت ہے اسی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھ کر اسلام مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرتا تھا اب اسلام کے حق میں مشورے ہوں گے مسلمانوں کے حق میں مشورے ہوں گے میرے تو میں کر رہا تھا کہ دائی جو ہے وہ لیتا نہیں ہے اس کی نگاہ دینے کی پڑتی ہے جہاں لینے کا نگاہ پڑے ہمارے حضرت فرماتے محمد صاحب سے اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لینے کی دوستی بہت تھوڑی ہے لینے کا مزاج اگر ہے تو دوستی بہت تھوڑی مقدر ہے اگر دینے والی دوستی ہے سمجھ کی دوستی کی عمر بہت لمبی ہے دینے والے بنو لینے والے نہ بنو تو داری کمال یہ ہے وہ دینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ کسی سے لینا نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ تمہاری محنت کی بنیاد جو ہے وہ دینے کی ہے کسی سے لینے کے لیے یہ نہیں کہ سب جان میری اور مال تمہارا ہے یہ بھی نہیں ہے جیسے ہوتا ہے نا بھائی میں تو جان دینے تیار ہوں لیکن مال ذرا آپ لگا دینا کہ نا اللہ نے جہاں بھی مطالبہ کیا ہے بھی ہم والی کم کہ جان بھی تمہاری مال بھی تمہارا جی وہ اپنی جان اور مال دونوں لگاتا ہے اللہ اسے ہدایت کا کام لیتے ہیں ہمارے گا فرما کرتے تھے کہ اگر جو آدمی صرف جان لگاتا ہے مال نہیں لگاتا فرمایا اس کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے وہ بخیل ہے اور بخیل اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہے البخیل بعید بعید بعید من من من اللہ الناس الجنہ قریب من الناس بخیل آدمی اللہ سے دور ہے اللہ کی جنت سے دور ہے اللہ کے بندوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے وہ سخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من ننا اور جو آدمی سخی ہوتا ہے اللہ سے بھی قریب ہے اللہ کے بندوں سے قریب ہے اللہ کے جنت سے قریب ہے اور فرمایا کہ جہنم سے دور ہے اس لیے فرمایا کہ دعوت کا مزاج دینے والا مزاج ہے لینے والا مزاج نہیں ہے اور انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ تمہارا تمہارے یہاں اطاعت ہے اطاعت ہے یعنی مشورہ ہے اپنے سارے کام مشورے سے کر اپنی چلاتا بھی ہے کہ بھائی میرے ذہن میں کرایہ آ رہی ہے آپ دے دیتے ہیں منظور ہو تو ٹھیک ہے نہ منظور ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم رائے پہ لڑنے والے نہیں ہیں ہاں اختلاف تمہارا ہوتا ہے لیکن ہو جاتے ہیں اختلاف نہیں ہوتا ہے سب مان لیتے یہی کام ہم کو کرنا ہے جو مشورے سے طے ہو گیا ہے ایک مرتبہ میں سال میں چل رہا تھا ستائیس عرب تھے دس ملکوں کے لوگ تھے حنفی شافعی مالکی ہمبلی علماء غیر علماء مصری عالم تھے مدینے کے عالم تھے تو ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے کولو کولا مرکز میں کلکتہ کے بیٹھ کے ہم نے مشورہ کیا مشورے کے مقدر آداب ہم نے بیان کیے تو ایک عالم تھے انہیں بہت ہی اور بھی باتیں ہیں مشورے کے عنوان پر بات مجھے ذہن میں آئی تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ میں جماعت میں نکلے ہوئے تین مہینے ہو گئے ایک مہینہ میرا اور باقی ہے زندگی جی چاہتا ہے کہ ساری زندگی لگائے اس وقت یہ تو مشورہ مشورہ ہم دیکھتے ہیں مشورے کے آداب جو مشورے کے آداب ہم نے آپ سے سنے ہیں اللہ کی قسم کا کہ کہتا ہوں اگر ایک مشورے کی سنت امت میں زندہ ہو جائے ایک مشورے کی سنت امت میں زندہ ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے فرمایا ساری امت میں ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی ساری امت کے اختلافات ختم ہو جائیں گے جتنے جھگڑے ہیں نزا ہے سر فتول ہے اور جتنا انتشار ہے اور جتنا بگاڑ ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا اگر امت میں صرف یہ سنت مشورہ زندہ ہو جائے لو تحیا ہادی سنت الوحیدہ لستما الامہ کاملہ بأجمعها على مستوى العالم على رفیق واحد یہ جملے تھے ان کے کہ کہا سارے عالم میں جتنے انتشار اختلاف ہیں سارے قدم امت میں ہو جائیں گے چاہے مسجد کا جھگڑا ہو مدرسے کا جھگڑا ہو کمیٹی کا جھگڑا ہو گھروں کا جھگڑا ہو یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر واقعی مشورے کی سنت جیسے بتایا جاتا ہے اس طرح مشورے کی سنت زندہ ہو جائے اس لیے میرے دوستو یہ حدیث میں آیا کہ ماں ندی ماں منستشارہ کہ جو آدمی ہمارے اپنے کام کو مشورے کے حوالے کرے گا مشورے کے ساتھ چلے گا فرمایا نہ وہ دنیا میں نادیم ہوگا نہ آخرت میں نادیم ہوگا اللہ ندامت سے بچائیں گے سب سے بڑا مسئلہ ندامت کا ہے کہ یہاں بھی ندامت اٹھانی پڑتی ہے وہاں بھی خدا کے سامنے ندامت اٹھانی پڑتی ہے یہ کتاب میں مشورے کے عنوان پر بھی پڑھ رہا تھا حضرت مولانا اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مفتی شفیع کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کرنا کتنا بڑا علامہ ہے مارک الحدیث جیسی کتاب آٹھ جلدوں میں لکھی اللہ نے بڑا علم دیا تھا مفتی آزم سے اپنے اپنے زمانے کے ان سے فرمایا کہ مفتی شفیع بغیر مشورے کے کام نہ کرنا اپنے جو ضابطے کے بڑے ہاں یہ جملہ ہے اپنے ضابطے کے جو بڑے ان سے مشورہ کر کے چلنا پھر آگے فرمایا ضابطے کا اس لیے بول رہا ہو کہ اصل بڑا کون وہ تو اللہ جانتے ہیں ضابطے کا بڑا کیا ہے کہ بیٹے کے لیے باپ بڑا ہے بھائی کے لیے بڑا چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی بڑا ہے اور شاگرد کے لیے استاد بڑا ہے اور ہم جیسے کرنے والوں کے لیے اپنے تعبیر بڑے ہیں کہ جو تمہارے ضابطے کے بڑے ان سے مشورہ کر کے چلو ورنہ بڑا تو اللہ ہے اللہ جانتے کے ساتھ کون بڑا اس کے بندوں میں کون چھوٹا ہے اور پھر مثال بھی دی ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلط السلام نے اپنے چچا جان حضرت ابا سے پوچھا تھا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں دونوں کی عمر قریب قریب تھی زیادہ حضرت ابا تھوڑے سے بڑے تھے اللہ کے نبی سے ہم عمر تھے ایک آٹھ سال بڑے تھے تو آپ نے پوچھا کہ چچیان اچھا آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں جواب دیکھیے کیسا تھا کہ اللہ کے نبی بڑے تو آپ ہیں میری عمر کچھ زیادہ ہے ایک آدھ سال شاید میری عمر زیادہ ہے بڑے تو اصل آپ ہیں تو بڑائی آپ کے لیے آپ سے کون ہو سکتا ہے تو ذاتے کے بڑے سے مشورہ کرو اور پھر آگے فرمایا اگر ذاتے کے بڑے نہ ہو تو اپنے اپنے جو تمہارے ہم تمہارے تمہارے سطح کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے چلو اور آگے فرمایا اگر تمہارے تمہارے سطح کے بھی لوگ نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے تمہارے سامنے ہیں اور ہمیں چھوٹوں سے بھی مشورہ کر کے چلو اور اللہ کے نبی کی سنت بتائی اللہ کے نبی نے امت کو بتانے کے لیے اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کبھی عورت سے مشورہ کیا انہوں نے کا مشورہ لیا تو حدیبیہ کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اجتماعی طور پر صحابہ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ کے نبی اجتماعی کہے کہ کرو یہ کام حلف کرو ذبح کرو لیکن صحابہ ماننے کو تیار نہیں میں سلمہ نے مشورہ دیا اللہ کریے اگر آپ کا یہی حتمی اور آخری فیصلہ ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ عمل کر کے دکھا دیں دیں میں ہوتا کیا ہے ہے عمل کر آپ صحابہ سمجھ کہ حتمی فیصلہ نہیں آخری فیصلہ نہیں ہے ستہ نبی کا فیصلہ بدل جائے اور پھر ان کے جذبات بھی ایسے کہ وہ مٹنے کو تیار ہیں اس لیے آپ ذرا عمل کر کے دکھا دیں حلف کرا دیں اپنے جانور جبا کر دیں پھر دیکھے کیا ہوتا ہے کہ وہی ہوا جب آپا کو دیکھ لیا صحابہ نے تو لکھا ہے کتابوں میں صحابہ بجائے کھالوں کے بالوں کے کھال کاٹ رہے تھے خون بہ رہا تھا صحابہ کو پتا بھی نہیں چل رہا تھا تھا ایسا عالم یہ مشورہ یہ مسئلہ حل ہوا اجتماعی حضرت ام سلمہ کے مشورے پر اللہ کے نبی نے عمل کیا اور کا مسئلہ سب جانتے ہیں کتنا بڑا مسئلہ تھا پوری قوم آ گئی تھی جسے جنگ آزاد کہتے ہیں کہ مدینے کے ان سے ان بجا دیں گے نہ رہے بات نہ بجے بات رہی سب مسئلہ ختم کر دیں گے اللہ کے نبی سلمان فارسی کا مشورہ لیا سلمان فارسی کوئی پرانی سعودی نہیں ہے ابھی ابھی مدینے میں آئے ہجرت کے بعد کتنے سال کے بعد آئے اور کہاں سے آئے ہیں نہ مکے کے ہیں نہ مدینے کے ہیں اور نہ عربی ہیں فارس سے آئے ہیں لیکن اللہ کے ان کا مشورہ لیا اور پھر ان کے مشورے پر ہوا کیا سب جانتے ہیں صحابہ نے دیکھا ایک آدمی کا مشورہ اس پر عمل کیا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہمارا نبی کا مسئلہ لو گیا تو کہا سلمان ہمارے مہاجرین میں سے ہیں کے الفا کر سلمان انصار میں سے ہیں کو اپنے سے ملانا چاہ رہا ہے آپا کے سامنے جب بات گئی آپا نے فرمایا سنو سلمان نہ مہاجرین میں سے ہیں سلمان من نہ اہل بیت سلمان ساحل بیت میں سے ہیں ہمارے گھر کا آدمی ہے اور میرا دوستو یہ ہمارے کام کے جو بنیاد اور اثاث ہے وہ مشورہ ہے مشورہ ہی لے کے چل رہا ہے جو آدمی کٹتا ہے وہ مشورے کے کٹتے پہلے کٹتا ہے پھر کام سے کٹ جاتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کسی جوڑ میں قرآن میں درج کیا تھا ہم جو سال لگا رہے تھے تو ہمارے بنگلہ دیش میں بڑے عالم تھے انہوں نے عربوں سے بات کرتے ہیں جملہ کہا تھا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ جو آدمی مشورے سے کر جاتا ہے کہا اس کی مثال سمجھو انہیں یعنی سمجھا کے کہ انہوں نے کہا ایسا ہوا نہیں ہے تو ہمیں سمجھانے کی ایک مثال دی کہ ہمارے یہاں ڈھاکہ میں ایک آدمی ہے بڑا انجینئر وہ امریکہ چلا گیا اور بڑی تنخواہ ملی اسے بڑا جاب ملا بڑی تنخواہ ملی اور اس کی بیوی ڈھاکہ میں رہتی ہے اور سال گزر گیا تو اسے پتا چلا کہ میری بیوی کے اخلاق بگڑ گئے کسی اور سے دوستی کر رہی کسی اور سے محبت کر رہی ادارے دیوس نہ ہو بیوی کے ہر غلطی کو برداشت کرتا ہے لیکن وہ اس کی محبت کسی اور کی طرف سے نہیں ہے تو برداشت نہیں کرتا ہے یا خبر پہنچی تو ناراض ہو گیا ادارے ناراضگی میں کیا کرتا آدمی تو دیتا ہے غصہ جب آتا آدمی تو دیتا ہے ایک آدمی مولانا میں نے غصے میں تین طلاق دے دی ذرا کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ حل ہو جائے ہم کہتے صاحب نہیں برغیر حلالے کی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے حلالہ ضرور ہے تین طلاق ہو گئی تو اس تین طلاق دی یعنی خط لکھا اس زمانے میں یعنی موبائل وغیرہ فون کا مسئلہ مطلب نہیں تھا اس وقت جو سمجھایا تھا انہوں نے انہوں نے خط لکھا کہ میں نے تجھے تین طلاق دی مجھے ایک طلاق ملی ہے اس بنیاد پر اب وہ خط کب پہنچے گا اسے پندرہ دن کے بعد مہینے کے بعد پہنچ رہا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے جس وقت اس کے قلم سے یہ جملے نکلے کہ میں نے تجھے تین طلاق دی اسی وقت وہ متعلقہ ہو گئی لیکن اسے اطلاع کب مل رہی ہے ایک مہینے کے بعد جب خط ملے گا فرمایا کہ وہ اس مہینے میں کیا میں فلاں کی بیوی ہوں فلاں میرا شوہر ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے اتنے ڈالر کماتا ہے مزے کر رہی ہے حالانکہ ایک مہینہ پہلا پہلے اس کی گوجے سے نکل چکی ہے اس کے نکاح سے نکل چکی ہے اسے اطلاع ایک مہینے کے بعد ہو رہی ہے یہ مثال دے کے انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح ایک آدمی دیکھنے میں ماشاء اللہ بیان بھی کر رہا ہے جماعتی بھی نکال رہا ہے اجتماع بھی کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے لیکن مشورے کے خلاف ہے مشورے سے ہٹا ہوا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں جی اس کا پتا کٹ چکا ہے بس ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد سال چھ مہینے کے بعد ظاہر ہوگا کہ یہ آدمی دعوت کا نہیں ہے جیسے اس عورت کو پتا چلے ایک مہینے کے بعد ایک مہینے پہلے میرے مجھے طلاق ہو چکی ہے ایک مہینے پہلے میں اس کی نکاح سے نکل چکی ہوں جو نے لکھا ہے اسی طرح جو آدمی مشورے سے کٹا اور مشورے سے ہٹا مشورے کے خلاف کیا میرے دوستوں پرنا وہ کام سے ہر جائے گا وہ کام اسے ہاں، چھوٹے موٹے کام کر لے جاتا میدان کرتا رہے چھوٹے موٹے کام لیکن دعوت کا عظیم اور عالی جو کام ہے عالمی سطح پر ہم یہاں گشت کر رہے سارے عالم میں گشت ہونے کا سواب ہمارے ہمارے نامہ لکھا جا رہا ہے ہم یہاں مشورہ کر رہے ہیں سارے عالم کے مشوروں کا سواب ہم کو مل رہا ہے ہم یہاں بات کر رہے ہیں سارے عالم میں جتنے مذاکرے ہو رہے ہیں سب کا ہم کو مل رہا ہے یہ ایک ہدایت جہاں جسے مل رہی اس میں ہمارا بھی حصہ لگ رہا ہے اس لیے کہ عالمی کام ہے صدر میں اللہ نے کام چلایا ہے اور اس کی بنیاد مشورہ ہے تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا کام مشورے کے ساتھ چلتا ہے اس لیے اللہ پاک جو ہے تمہارے کام میں اللہ نے برکت دی ہے اس کے سمراج اس کے برکات اس کے نتائج اور اس کے اس کی اس کی برکتیں سارے عالم میں پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے اس لیے کہ مشورہ اور اس کی بنیاد ہے میرے دوستو شیطان یہ سب سے پہلے محنت کرتا ہے کام کرنے والوں پر کہ وہ مشورے سے اطاعت سے ہٹاتا ہے اپنے کو بڑا سمجھاتا ہے سو بڑا ہے تو ماشاء اللہ کیا کہنے تو ہلکے کا بڑا ہے علاقے کا بڑا ہے صوبے کا بڑا ہے اور تیرے سے اتنا کام ہو رہا ہے اس لیے کہتے ہیں میرے دوست دوستوں آدمی جتنا بھی کام کرے کبھی یہ نہ سوچے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے بلکہ کہیں غلطی ہو کسی کا خوان خامی ہو سمجھے کہ سر یہ میری وجہ سے ہوا ہے دوسرے کے خامیوں کو اپنے اوپر لینا یہ دائی کا کمال ہے ابھی ہمارے ہاں مولانا عبد الرحمان صاحب رویانہ آئے تھے ہمارے بنگلور میں چھ استعمال ہوئے انہوں نے علماء میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ہم نے پڑوس میں بھی سنی تھی تین سال پہلے جب ہمارا وہاں جانا ہوا تھا تو وہاں بھی یہ بات سنی انہوں نے بھی سنائی کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لکھنؤ آئے تھے ندوے تو مولانا عبد الشکور صاحب امام اہل سنت اللہ نے بڑا کام لیا باطل فرقوں کے خلاف ان سے اس زمانے کے بڑے علماء میں تھے اللہ نے بڑا کام لیا اور لوگوں میں ان کی قدر بھی تھی حضرت مولانا اللہ صاحب عمر میں چھوٹے بھی بڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے ہاں آ جائیں ہم خواص کو جمع کریں گے لہٰذا ان میں آپ اپنی دعوت رکھیں حضرت قبول کر لیا تھا تو چاہتے ہی تھے بھی کوئی ایسا موقع ملے چنانچہ کہ حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ کہا کہ جا کے حضرت کو نو بجے لے کر ٹھیک آنا وہ خادم جو آیا وہ حضرت تو تیار تھے صبح آٹھ نو آٹھ بجے ہی تھے لیکن خادم نے آ کے کہا کہ وہ خوا سے دیر سے آئیں گے حضرت کو جلدی لے کر جا کے کیا کریں گے اس لیے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کو وہاں دس بجے چل رہا ہے نو بجے حضرت نے وقت بتایا تھا اس نے دس بجے کا وقت بتایا حضرت اسی حساب سے دس بجے وہاں پہنچے تو کہا کہ دس بجے جب پہنچے تو جو خواص سے آ گئے تھے اور انہیں آدھا پونا گھنٹہ انتظار کیا حضرت نہیں آئے تو کب چلے گئے حضرت مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اللہ صاحب پہ بڑے ناراض ہوئے کہ آپ کیا دعوت کا کام کریں گے آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے ہم نے آپ کو نو بجے بولا تھا دس بجے آپ آ رہے ہیں لہٰذا سارے خواص چلے کتنی موت قیمتی محنت ہم نے جوڑا تھا اور سب چلے گئے اور جو ہے آپ نے بات نہیں کی اس میں اس لیے کہ وقت پر آپ نہیں آ سکے حضرت مولانا صاحب اللہ سنا سے حضرت زبان کھولنا چاہے تو جواب دینے کے لیے لیکن حضرت مولانا اشارے سے کہا نہیں خاموش رہو یعنی خاموش نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم تو تیار تھے آپ کے خادم نے دس بجے ہم کو بتایا تھا اس لیے ہم دس بجے آئے ورنہ تو ہم آٹھ بجے آنے کو تیار تھے لیکن حضرت ایسے خاموش ہے تو حضرت سے غلطی ہوگی حضرت ہی دیر سے آئے برستے رہے وہ برستے رہے گھر غصہ ٹھنڈا ہوا اس کے بعد تجویز ختم ہو گئی حضرت واپس آ گئے ایک آدھ ہفتہ گزرنے کے بعد خادم نے محمد عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چپکے سے کہا اگر اب ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں ارے کیا بولو نا کیا ارے اس دن جو غلطی ہوئی تھی وہ حضرت کی تھی میری غلطی تھی ارے تو تیار تھے پہلے سے لوگوں آنے کے لیے لیکن میں نے کہا تھا دس بجے اس لیے کہ کا مسئلہ ہے دیر سے جڑیں گے حضرت جلدی آ کے کیا کریں گے اس لیے میں نے کہا تھا دس بجے غلطی حضرت کی نہیں تھی غلطی میری تھی کہتے ہیں اور وہاں عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا اللہ مجھے معاف کرے کہ میں حضرت میں برستا رہا لیکن حضرت خاموش رہے غلطی تیری تھی حضرت ایسے لگ رہے تھے وہ ان کی غلطی تھی چنا چلو جلدی سے لکھنؤ چلتے ہیں دلی نظام الدین چنا کے سفر کر کے حضرت مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نظام الدین پہنچے اور آ کے حضرت کے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت معاف کر دیجیے اس دن غلطی میرے خادم کی تھی غلطی آپ کی نہیں تھی لیکن آپ ایسے لے رہے سن رہے تھے بس آپ کی غلطی ہے اور فرمایا اللہ کی قسم آپ ہی سے اللہ کام لیں گے جو دوسروں کی غلطی کو اپنے سر لے لیتا ہے جو دوسروں کی غلطی اصل ہے اپنے سر لے لیتا ہے اللہ اسی سے کام لیتے ہیں میرے دوستو یہ عجیب بات ہے جب کام بن جاتا ہے سمر جاتا ہے نتیجہ نکلتا کہتا میرے سے ہوا میں نے کیا میرے مشورے سے ہوا میری رائے سے ہوا میرے محل سے ہوا اور اگر کوئی آدمی غلطی ہو جاتی ہے کام ہے جاتے تیرے سے ہوا تو نے کیا تو نے کیا دوسرے کے سر پہ ڈالتا ہے یہ نظام ہے انسانوں کا سورج پورے قلم میں وہ تین آدمی کو جو واقعہ باغ والوں کا ہے باپ مالدار تھا اور خدم کا خیرات کیا کرتا تھا باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے کہا کہ تھا ہمارا باپ بیوقوف تھا خرچ کر دیا کرتا تھا لہذا سے اب جو ہے چپکے سے جا کر صبح صبح لا کے کاٹ کر لے کر آئیں گے اب کسی یتیم کو خبر ہونے نہیں دیں گے ظاہر کا لمبا قصہ ہے اس میں جو ہے ہوا کیا صبح جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور سارا باغ جل کے فنا ہو گیا سارا باغ جل کے تاریخ ہو گیا الحمد یمن ہم گئے تھے یمن میں ہم نے وہ باغ دیکھا ہے جو جلا تھا اور آج بھی جلا ہوا ہے اور اس کو کچ سریم کا سریم بہت بہت کد سریم سریم کہتے ہیں کالی رات کو جیسے کالی رات ہوتی ہے وہ ساری زمین کالی ہو گئی ہے اور جیسے یعنی جیسے کوئلے ہوتے جل کر نوکیلے کوئلے ایسا وہ ساری زمین ہوگی کتنے میلوں کتنے ایکڑ کی زمین ہے ساری جلی ہوئی ہے اس میں کوئی بکری بھی داخل نہیں ہو سکتی ایسا اس باپ جلا ہوا ہے اور پھر عجیب بات ہے انہوں نے لوگوں کو بلایا ریسرچ کرنے کے لیے دیکھے کہاں تک جلی ہے یہ زمین کہاں تک گلی ہے انہوں نے کھودا کھودا جہاں تک کھو سکتے انہوں نے آخری میں جواب دے دیا یہ اندر جہاں تک زمین ہے سب جلی ہوئی ہے ہم نکال کر اسے اوپر کے زمین کو نیچے قابل کاش نہیں بنا سکتے اللہ کا عذاب ہے یہ عام عام مصیبت نہیں اللہ کا عذاب ہے کہ تم نے کو روکا ہم نے تمہارے سارے باپ کو ستیہ کر دیا اسی بات میں ایک بیچ میں جگہ ہری بھری ہم نے پوچھا بھی کیا ہری بھری ہے انہوں نے بتایا ایک بوڑھیا کا باپ تھا اللہ نے اسے بچا لیا اسی اطراف میں چھوٹا چھوٹا تھا ہرا بھرا علاقہ ہے اس زمانے بوڑھیا کا باپ تھا اللہ نے اسے بچا لیا سنا کہ جب باپ جل گیا وہاں پہنچے تو کہنے لگا رہے راستہ بھول گئے کیا معلوم نہیں ہو رہا پہنچے راستے میں آ گئے جب ادھر ادھر دیکھا نہ کا نہیں وہی جگہ ہے جہاں ہم جو ہے آئے تھے اللہ کا عذاب ہے سنا کہ وہاں قرآن کہتا ہے وہ اقبال آباد ہوں اللہ آباد ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے جب تیری وجہ سے ہوا تو نے رائے دیتی ہے تو نہ تو نہ رائے دیتا اس طرح نہ ہوتا تو گویا کہ جب جل گیا باغ تو سب ایک دوسرے کو ملامت کرے تیری وجہ سے باغ جلا ہے تیری وجہ سے باغ جلا ہے کل میرے دوستو یہ انسانوں کا مزاج ہے جب کام بگڑ جاتا ہے تو کہتا تیری وجہ سے ہوا اور کام بن جاتا ہے کہتا میری وجہ سے ہوا کہتے اصل مسئلہ کیا ہے آدمی سمجھے کام بگڑا ہی وجہ سے حضرت مولانا علی میں سنت اللہ کو واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے ان کی محفل میں مجمع بیٹھتا تھے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ جو پرندے بیٹھے ہیں بالکل ساکت متوجہ ہو کر کوئی یعنی جو کہتے چوری جو ہے وہ سوچ بھی مارتی تھی آج یہ پلک مارے بغیر حضرت طرف دیکھ کر لوگ بات سنتے تھے ایک دن ایسا ہے کہ حضرت ہے مجلس وہی ہے آنے والے ہوئی ہے لیکن مجلس میں بڑی گڑبڑ ہے مجلس میں ہے لا ہاں، نہیں ہو رہا باتیں ہو رہی ہے تو حضرت کچھ بول رہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جو خاص حضرت کے شاگرد تھے انہوں نے حضرت کی طرف نگاہ سوال لیا تو پوچھ کہ حضرت کیا بات ہے ایسا کیوں ہو رہا حضرت نے گھٹنے پہ ہاتھ مارا لیکن سمجھ نہیں کیا کہنا چاہ رہے مجلس کی ختم ہو گئی جب حضرت خلوت میں کمرے میں گئے تو وہ شاگر گئے کہنے لگے اللہ حضرت کیا بات ہے آج ایسا کہتا ہوا کبھی زندگی میں نہیں ہوا آج اتنا ہنگامہ اتنے لا یعنی مذاق مجمع وہی آپ بھی ہیں وقت وہی ہیں کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے تو حضرت نے فرما بھائی غلطی غلطی ان کی میری تھی حضرت کیا ہے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ رات میں میرے جو وظائف تھے معمولات تھے میرے گھٹنے میں سب درد ہونے کے جو پورے نہیں ہوئے رات میں میرے جو تجبیہات تھے دعا تھی نماز تھی میرے گھٹنے میں درد ہونے کی وجہ سے رات پورے نہیں ہو سکے جس کی نحوست تم نے میری مجلس میں دیکھی ہے تو میرے دوستو غلطی کہیں ہوتی ہے سبب کہیں ہوتا ہے اس نے نے کیا فرمایا دیکھو وضو اچھی طرح کر کے آنا تم نے وضو میں اگر خامی کی ہے تمہارے وضو کی خامی کا اثر میری پر پڑتا ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں حافظہ دہ رہے ہیں امام صاحب بول رہے ہیں امام صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے لیکن وجہ ہم ہیں ہمارا وضو غلط ہے یا ہمارے وضو میں نقص ہے جس کا اثر ہمارے امام پر پڑتا ہے تو میرے دوستو یہ بنیاد ہے دائی کی کہ اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو فرمایا اگر کوئی کام بگڑ رہا ہے کبھی میری وجہ سے اللہ مجھے معاف کرے استغفار کرے کہ میں اس کا سبب بنا ہوں میری وجہ سے ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے غلطی نہ ہو تب بھی غلطی کو ماننا یہ آسان نہیں ہے آ تو غلطی ہو کر بھی بھی غلطی کو نہیں مانتا آدمی جرم کر کے جرم کا اعتراف نہیں کرتا لیکن جرم نہیں ہے غلطی نہیں ہے پھر بھی آدمی کے حساب مجھ سے غلطی ہو گئی میرے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر لے تو میں کر رہا تھا میرے دوستو تبلیغ و دعوت میں سب سے جو بنیادی دعوت ہے وہ عبدیت کی ہے جب آدمی دعوت دینے والا بڑا بن گیا تو پھر میرے دوستو پھر دعوت کس بات کی دی جا رہی ہے ہماری ہر چیز میں عبدیت ہو ہمارا بولنے میں بھی انداز ہو کے صاحب ہم بندے ہیں حضرت مولانا علی مولانا مولانا سعید احمد صاحب کی بات میں بیچ میں حد کرتا کرتا رہ گیا بیان کی جب بات آئی بیان کرنے والے کو اپنے اپنے کو بڑھانا سمجھے حضرت نے فرمایا کہ بیان کو سمجھو زہر ہے بیان کرنے والا بڑے خطرے میں ہوتا ہے ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ حفاظت خدمت والا ہوتا ہے ذکر والا والا ہوتا ہے اور سب سے بڑا خطرے میں مشورے والا بیان والا ہوتا ہے جس پر نگاہیں اٹھتی ہیں حضرت فرمایا کہ بیان کو نہ سمجھو کہ صاحب ہمارا اصل ہے فرمایا بیان تو مجبوری کے درجے میں ہم کرواتے ہیں ورنہ تو بیان کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور فرمایا بیان اگر ایک زہر ہے تو زیادہ کے گسے کھانا بھی ضروری ہے تو کھاؤ لیکن اس کا پریاگ بھی استعمال کرو تریاف کیا ہے بیان کا طریقہ یہ ہے اگر عمومی بیان کر رہے تو بیان سے پہلے گشت کرو عمومی گشت کرو اسے دل ٹوٹے گا امت کے حالات سامنے آئیں گے اور آدمی امت کی درد میں بات کرے گا یہ نہیں کہ تم ایسے تم ایسے بھائی ہم سب کو ایسا کرنا ہے ہم سب ایسے ہو گئے ہم کو یہ کرنا چاہیے ہم کو یہ کرنا چاہیے اپنی ذات کو ملا کے بات کرے گا اور پھر میرے دوستوں بیان سے پہلے فرماتے دو رکعت نماز پڑھو اللہ سے مانگو ایسا بڑی ذمہ داری مجھ تو نے ڈالی ہے اے اللہ میرے دل خود میرے ہاتھ میں نہیں ہے میری زبان میرے کنٹرول افارو میں نہیں ہے اے اللہ وہ باتیں میرے زبان سے نکلوا اور میرے دل میں اس کا الہام فرما جو تجھے پسند ہے اور تیرے بندوں کو مفید ہے مجھے مفید ہے ایسی باتیں مجھ سے کہلوا اللہ سے دعائیں مانگے اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت کہ آپ بیان اپنے کو شامل کر کے بات کرے اور پھر بیان کے بعد تشکیل بھی ہو ہمارے یہاں کوئی بیان تشکیل کے بغیر نہیں ہے دنیا میں بیانات ہوتے ہیں لچھے دار بیان ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بیان کے بعد مجمع چھوڑ جاتا ہے تاریخ ماشاء کیا بیان ہوا آج تو لطف آ گیا مزہ آ گیا کیا مزہ آیا مولانا کے بعد کیا فتاحت تھی کیا بلاغت تھی کیا حکایت تھی اور کیا انداز تھا کیا اسلوب تھا کیا قوت تھی بڑا لطف آ گیا مولانا ہمارے یہاں نہیں ہمارے یہاں تو عجیب بات ہے بیان کرنے والے کا تعارف بھی نہیں ہوتا کون مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں بیان کر کے آدمی چلا جاتا پھر لوگ پوچھیں کون تھے وہ صاحب بیان کر رہے تھے کون سا چیز وہ پرانے بیان کر رہے تھے ہمارے تعارف تو صرف اللہ کا ہے ہمارا کسی کا تعارف نہیں اللہ کا تعارف ہے اللہ نے جوڑنا ہے اپنی ذات سے نہیں جوڑنا ہے تو فرمایا کہ یہاں جو ہے آدمی بیان کرے اپنی ذات کو شامل کر کے بیان کرے اور بیان کے بعد تشکیل ہو ہمارے ہمارا وضو صرف بڑا وضو نہیں ہے وضو نماز پڑھنے کے لیے ہے یا تلاوت قرآن چھونے کے لیے ہے یا اللہ کے گھر کے طواف کے لیے ہے کیوں وضو پر وضو کرتا چلا وضو پر وضو کرتا چلا جائے اس وضو کا کیا فائدہ اس وضو سے تو آدمی کے قبر ہو جائے گی اگر کسی وضو کے بعد آدمی عبادت کے بغیر پھر دوبارہ وضو کر رہا ہے وضو کرو عبادت کرو پھر تجدید وضو کرو ٹھیک ہے لیکن وضو پر وضو بیٹھے ہوئے وضو کر رہے پانی باہر ہے فرما کے قبر ہو جائے گی تو بیان بیان بیان چل رہا ہے کوئی تشکیل نہیں ہے فرما میرے دوستو ہمارے یہاں تو بیان تو بڑا تشکیل ہے اب ظاہر ہے کہ جب تشکیل ہوگی مثلا ایک ڈیڑھ دو ہزار کا مجمع مثال کے تو بیٹھا ہے ہم بیان کرنے والا تشکیل کریں گے یہ پانچ مہینے کے لیے کون تیار ہے مشورہ میں کون تیار ہے نقد کون کے لیے چار مہینے کے لیے تیار ہے دائرے کے نام تو تھوڑے آئیں گے اس وقت آدمی کا دل ٹوٹے گا میں تشکیل ہو جائے گی لیکن جب پانچ فیصد دس فیصد تشکیل ہوگی تو معلوم ہوگا بیان خود پھوتا ہے کچھ نہیں ہے اس بیان کا سم اور زہر اس سے آدمی کی حفاظت ہو جائے گی ورنہ آدمی سمجھے گا میں ہی سب کچھ ہوں میرے میں بڑی صلاحیت بڑی لیاقت ہے اور بڑی فتاحت و بلاوت ہے آدمی جو ہے اس میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر بیان کے بعد تشکیل کے بعد آدمی دو رقط سلاد توبہ بھی پڑے اے اللہ معاف کر دے پتا نہیں نیت تو بدلتی رہتی ہے سب سے جلدی جو چیز بدلتی وہ نیت ہے نیت بہت جلدی بدلتی رہتی ہے اس لیے میرے دوستو اللہ سے دو رکعت نماز پڑھ کے آدمی سلاد توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے تب جا کر فرمایا کہ آدمی بیان کا جو ریئیکشن ہے اور بیان کا جو غلط اثر ہے اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی ورنہ بیان سے ہو سکتا سننے والے کو نفع ہو جائے لیکن بیان کرنے والا خطرے میں پڑ جائے اس میں میرے دوستوں اصل ہمارے یہاں دعوت کے ساتھ عمل ہے جیسے ہمارے بڑے کہ حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب امام صاحب کرتا ہوں ہمارے علماء کو بھی ہمارے ساتھیوں کو بھی پڑھنا چاہیے بہت مختصر کتابیں سیرت کے عنوان پر خطبات مدراس مدراس میں حضرت نے سیرت عنوان پر آٹھ خطبے دیے ہیں بڑی جامع ترین کتاب ہے اس کو واقعی دیکھنا چاہیے اس میں جواب بیان کرتے ہوئے حضرت نے کہا ہے کہ دیکھو آدمی جو بنتا ہے وہ کانوں سے نہیں بنتا آنکھوں سے بنتا ہے کیا مطلب ہے سن کر آدمی کی زندگی میں انقلاب کم آتا ہے دیکھ کر انقلاب آتا ہے کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ باتیں اس کی اپنی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے کال تو بڑا شاندار ہے لیکن حال اور عمل کچھ نہیں ہے تو لوگ کہیں صاحب ماشاءاللہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن زندگی صفر ہے سادگی کی بات بہت کرتے ہیں سادگی سادگی ہمارا کام سادہ ہماری زندگی سادی ہماری شادیاں سادی ہمارے مکان سادے ہمارے کپڑے کھانے سادے لوگ بہت دعوت دیتے ہیں ان کی شادی میں جا کے دیکھو کیا ہنگامہ ہو رہا تھا کیا فضول خرچی ہو رہی تھی کیا دیکھ دیکھ کیا جو ہے ماشاءاللہ اللہ لیٹنگ تھی کیا دعوت تھی کیا روکے تھے اور کیا لاکھوں روپے خرچ ہو رہے تھے لوگ کہیں گے مولانا جیسے ہمارے ہاں زبان میں کہتے ہیں نا ان لوگوں کے دکھانے کے دانت الگ ہے کھانے کی چبانی کے الگ ہے جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہوتے چبانی کے الگ ہوتے ہیں یہ باتیں بہت اچھی کرتے ماشاء اللہ بہت خوب لیکن زندگی میں اگر دیکھو کیسے خالی ہے میرے دوستوں زندگی اصل ہے کہ ہماری شادی میں کوئی آئے اسے معلوم کے ساتھ یہ دعوت والوں کی شادی تبلیغ والوں کی شادی ہے کیا سادگی کے ساتھ شادی ہو رہی کیا پردہ ہے کیا حیا ہے کیا سادگی ہے اور ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز و سنت وہ شریعت کے وہ انتہا نکاح ہوتا ہے ہماری شادیاں دعوت دیں ہماری خوشیاں دعوت دیں ہمارا غم دعوت دیں ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے ہمارا بتایا کہ صاحب تبلیغ والوں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں ہم یہ ہم یہ نہیں صاحب کپڑے نوچ رہے ہیں کپڑے پھاڑ رہے ہیں واویلا مچا رہے ہیں شکوے شکایت کر رہے ہیں ساری کو جمع کر رہے ہیں اور تو مردوں کا بھی حجابی کے ساتھ آنا جانا ہو رہا ہے کہ نہیں ہماری غمی نہیں بتائے کہ دعوت کیا ہے ہماری خوشی بھی بتائے کہ ہماری دعوت کیا ہے ہمارے بچوں کا لباس بتائے ہمارے گھروں کے دو دیوار بتائے اس میں میرے دوستوں ہمارے بڑے جو فرماتے کہ دعوت دائی کے لیے ہے دعوت کا اثر پہلے دائی کی زندگی میں آنا چاہیے ہماری ہر چیز دعوت دے رہی ہو ہمارے گھر کی شادی ہمارے کپڑے ہمارا کمانا ہمارا خرچ کرنا ہمارا لین دین اللہ نہ کرے عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تبلیغ والے بہت اچھے ہیں لیکن معاملات بڑے خراب ہیں لیتے تو دیتے نہیں کل لے لیتے دیتے نہیں فلا فلا پیسہ دیتے نہیں ابھی ہمارے ہاں مولا منیر صاحب آئے تھے انہوں نے عجیب بات کہی ہمارے لال مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں بنگلور میں اس میں حضرت نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عام بیماری ہے آج جو ہے صرف یعنی یہ نہیں عام بیماری ہے کہ انتقال کے بعد بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا اور سمجھ سکے حصہ وہ بھی شادی میں دے دیا گھوڑا دے دیا گھوڑا دے دیا یہ دے دیا کپڑے دیا اور کیا دینا اسے باپ بیٹی کا حصہ نہیں دیتا اور بھاری مرنے کے بعد باپ کے بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے اور اس طرح جو ہڑپ کر کے کھائے دوستو کسی کا حق ہم پر نہ رہے دیکھو اللہ کے تین عدالتیں ہیں ایمان و کفر کی ایک عدالت ہے وہاں تو معافی نہیں ہے دوسری عدالت اللہ کے حقوق کی ہے وہاں معافی ہی معافی ہے نماز میں کمی روزے میں کمی حج میں کمی چلو ہم معاف کرتے ہیں لیکن یہ حقوق و عباد کی جو عدالت ہے وہاں معافی نہیں ہے وہ تو بندہ ہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا بندہ وہاں معاف کرنے تیار نہیں ہوگا اگر کسی کا ہم نے یہ بارش بھی زمین دبائی ہے تو وہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ہمارے پانچ یعنی پانچ سو سال کی بات چالیس کتنی نمازیں ہیں جو مقبول ہیں وہ دے دی جائیں گی پتا نہیں کون سی نماز مقبول ہے کون سی غیر مقبول ہے اللہ ہی جانے اس لیے میرے دوستوں معاملات کا مسئلہ بڑا اس لیے ابھی ہم لوگ نظام الدین میں تھے مولانا ہمارے مولانا صاحب صاحب دامد برکاتم نے یہ تینوں باتوں کو کھول کے بیان کیا کہ دیکھو کام کرنے والوں کی معاشرت بھی صاف ستھری ہو معاملات بھی صاف ہو اخلاق بھی بلند ہو اخلاق میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی میں توازو ہو آجیزی ہو انکساری ہو اپنے کو کچھ نہ سمجھے اپنے نفی کرے کچھ بھی ہو جائے کہ ہم کچھ نہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہماری کیا حقیقت ہے سامنے والوں کو کہتے صاحب یہ تو اللہ کا بندہ ہے یہ تو پتا اس کا کیا مقام ہے ہماری کیا حیثیت ہے ہم ہم پتہ نہیں اللہ کس بات میں ہمیں ہماری پتا فرما لے اور اس کی پتہ نہیں کس بات میں اللہ اس کی نجات کا فیصلہ کر دے اللہ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مولانا حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ جن کو مجھے الف ثانی کہا جاتا ہے وہ اتنے بڑے امام ہیں اتنے بڑے اللہ والے اتنا بڑا اللہ نے اسے کام لیا لیکن مفرت کس پر ہوئی فرما ایک مرتبہ اپنے مکتوبات لکھ رہے تھے مکتوبات امام ربانی کے نام سے کتابیں چھپی حضرت کی مواعظ ہے بڑے عجیب و غریب علماء کے سمجھنے کی لکھ رہے تھے قلم سے لکھتے رہتا ہے رک گیا تو اپنے ناخون پر اس کو ٹھیک کیا وہ روشنائی پہ لگ گئی کہتے ہیں کہ اس اس کے کے بعد بعد پھر لکھنا شروع کیا اور نماز کا وقت آیا اس سنجا کے لیے بیت الخلا میں سنجا خانے گئے اور جا کے بیٹھ رہے تھے اچانک اس روشنائی پہ نگاہ پڑ گئی او ہو یہ وہ روشنائی ہے جس سے میں لکھ رہا تھا اللہ کا کلام قرآن و حدیث اب یہ یہاں الٹے ہاتھ پہ اب دونوں بے روشنائی جو ہے بیت الخلا میں چلی جائے گی بے ادبی ہو جائے گی یہ سوچ کر دونوں بیت الخلا سے واپس آ گئے اور آ کر اس کو وضو کی جگہ پاک صاف کیا اور پھر بیت الخلا میں گئے فرمایا اللہ کی طرف سے بات ان کو ملی بلکہ ندا یہ الہام ہوا کہ احمد ہم نے تم نے ہمارے نام پر لکھنے والی روشنائی کی تم نے تعظیم کی اس لیے ہم نے تمہاری مقصد کے فیصلہ فرما دیے میرے دوستوں چھوٹی سے چھوٹی بات پر اللہ کیا مقصد ہو سکتی ہے یہ جو ہے ایک عورت جو عورت ہے فروش کر کے اپنی روزی روٹی کمانے والی یہ کتے کو پانی پلایا اللہ نے مقصد کا فیصلہ کر دیا زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا دوسروں کے بارے میں یہ سوچے پتہ نہیں کوئی عمل اللہ کو قبول ہو جائے اللہ کی مسرت فرما دے اپنے بارے میں سوچے پتہ نہیں سا میرا عمل کا پکڑ کا دریا بن جائے اگر میرے دوستو اگر یہ آدمی رکھتا ہے مسئلہ حل ہے آخری بات میں کرتا ہوں میں ہم تو مانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ جب ہمارا یعنی ایک مہینہ حضرت کے ساتھ گزرا تھا سال کے دوران رمضان کا حضرت کے مشورے سے بہت سے یعنی ہم کام کرتے تھے تو حضرت نے ہو ہوئے تھے رمضان کے بعد اسی پر چھ کی بات شاید ہے ہمارا سال جب لگا تھا تو حضرت نے چند باتیں کہتے ہوئے کام میں استقامت جو بات فرمائی تھی اس میں ایک تو مشورہ کہا تھا دعاؤں کا اہتمام بتایا تھا اور اس میں ایک اہتمام سے بات فرمائی تھی کہ دیکھو بھول کر بھی اپنے ساتھیوں کی ساتھیوں کی کمی کوتا ہی نہ دیکھنا جو ساتھیوں کی کمی کوتا ہی دیکھے گا ان کا نقصان نہیں ہوگا تمہارا نقصان ہو جائے گا تم کام سے ہٹ جاؤ گے لہذا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ تنقیدی بنائے گا اور لوگوں کی کمی کوتا ہی دکھائے گا اور تم کو کام سے ہٹا دے گا اور فرمایا کہ جو آدمی جو بڑوں کی کمی کوتا ہی دیکھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں اور وہ ترقی نہیں کر پاتا بلکہ کام جاتا ہے یہ بڑے ہیں فلاں یوں کرتے ہیں فلاں یوں کرتے ہیں فلاں یوں کرتے ہیں تو کرتے کرتے اور تم پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ گے فرما اس کے بعد مجھے ایک اثر ملا میں سناتا ہوں کہ حضرت عمر رضی عنہ کا اثر ہے منترا کا فضول الکلام امن الحکمہ کہ جو آدمی زبان میں احتیاط برتتا ہے زبان کی بے باکیوں سے اور زبان کی ننترانیوں سے حفاظت کرتا ہے اللہ پاک جو ہے منترا کا فضول الکلام امن الحکمہ اللہ کی زبان کے حکمت کے چشموں کو جاری فرماتے زبان کا احتیاط کرو دوسری بات فرمائی منتر کا فضول النظر منہ خوشو الفل کہ جو آدمی دیکھنے میں احتیاط کرتا ہے حرام نہیں دیکھتا مشتبہ نہیں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا اللہ اس کا دل کا خوشو نصیب فرماتے ہیں نماز میں خوشو تلاوت میں خوشو دعا میں خوشو ومن طرح کا فضول اقتام منہ لذت العبادہ جو کھانے میں بھی احتیاطی سے احتیاط کرتا ہے یعنی بے احتیاطی نہیں حرام تو نہیں کھانا مشتبہ نہیں کھانا ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اسے عبادت کی لذت ادا فرما دیں عبادت میں مزہ آتا ہے اور پھر میرے دوستو لمبی باتیں ہیں ان میں مجھے سنانا یہ ہے من تارا کل استحال ابھی عیوب غیر ہی من اللہ علی عیوب نفسی ہی کہ جو آدمی دوسروں کے عیوب دیکھنے سے احتراب کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دیتے ہیں اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دیتے ہیں لارے کہ اللہ کی ذات بے عائب ہے انبیاء معصوم ہے صحابہ کی جماعت من حیث الجماعہ محفوظ ہے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھنا چاہیں ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ آپ کو دکھائی دے گا پڑھا یوں کر رہے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کیونکہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں حدیث کی کتابیں تو علم میں جو تعدیل نے ہر ایک پہ کلام کیا کسی کو نہیں چھوڑا ہے بخاری کو بھی نہیں چھوڑا ہے لوگوں نے کلام کے اندر پڑھا پڑھا غلطی غلطی ہے تو غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے منزہ نہیں ہے اس لیے کسی کی غلطی دیکھو گے اپنا نقصان کرو گے خیر ان کو تو دیکھنا اس لیے پڑا کہ حدیثوں کو لینا ہے حدیثیں کس سے لینی کس سے نہیں لینی ہے انہوں نے قلم کیا ہے لیکن ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے ہم کوئی انسپکٹر نہیں ہے ہم کوئی جو ہے اصلاح کے لیے نہیں آئے ہمارا دل دل ہمارے ہمارے ہمارے قبضے قبضے میں میں دوسرے کہاں سے آ گیا ہماری اصلاح ہاتھ میں نہیں ہو رہی تو دوسروں کی اسلام کہاں سے کریں گے ہم تو محنت کریں گے میرے دوستوں اگر کسی کی بات کوئی ایسی ہے تو اگر سمجھا سکتے ہیں خود یا دوستوں کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھانے سے کام بگڑے گا دعا کریں غریب ساتھی کے لیے پیر پیچھے دعا کرنا غائبانہ فرمائے یہ اللہ کے ہاں قبول مقبول دعا ہے دعاؤں کا استعمال کریں خیر خواہی کے جذبے سے کام کریں میرے دوستو داری جو ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا کسی کی برائی نہیں چاہتا بلکہ ہر وقت ہر دم ہر آن ہر ایک کی خیر خواہی کرتا ہے اور کسی سے نا امید نہیں ہوتا میرے دوست ہم سب جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صاحب خطاب کا بیٹا خطاب کا خطاب کا گدا ایمان لا سکتا ہے خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لائے گا نے کہا کہ نہیں کہا لیکن اللہ نے کیسی ہدایت دی کہاں پہنچایا اللہ اکبر کہ کہا آقا نے اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی لو کانا یہ نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تو میرا عمر نبی بن سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سلام میرے دوستو صحابہ یعنی آپ غور کرنا ہر صحابی کی شان میں ایسا جملہ کہا ہے وہ صحابی سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی کا نور نظر میں ہی ہوں یہ اصل کام کرنے والوں کا مزاج ہونا چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی بھی تعریف کریں اللہ کے نبی نے کسی کو تنقید نہیں کی ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر اشد حفیع امر اللہ عمر احیاء ہم رسمان اقضاء ہم علی اقرم ویبن قاب عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل لکل امت امین وامین حاضر ام ابو بیدہ بن جرہ ایک ایک صحابی کے اسی تعریف کی ہے ہر صحابی سمجھتے تھے اللہ کے نبی کو مجھے زیادہ محبت ہے یہ کام کرنے والوں کا انداز بتایا اپنے ساتھیوں کے انداز سے لے کر چلے کہ ہر ساتھی سمجھے کہ ہمارے ہمارے بڑوں کو ہمیں سے زیادہ محبت ہے اس لیے بھائی یہ تو اصول ہزاروں اصول ہے کام کرنے والوں کے لیے اگر آدمی طے کرے بھی کام اپنے لیے ہے مجھے کرنا ہے اللہ کام لیں گے اگر آدمی سمجھے صاحب کام پر میں احسان کر رہا ہو تو اللہ تیرے تیرے احسان کی ضرورت میں ہٹ جا اللہ ہم اپنا کام لے لیں گے ایک عرب ساتھی آئے تھے تو ہمارے بزرگ سے پوچھا نظام الدین میں کہ کچھ مختصر مزید کر دو عجیب بات ہے انہوں نے کچھ کچھ نہیں کہا بس اتنا کہا اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تیرا دین ہے تیرا دین تیرے دین کی محنت ہے تو مجھ سے راضی ہو کر کام لے لے یہ جملہ بتایا کہ کام لے لے کافی نہیں ہے اللہ چاہے تو شیطان سے بھی کام لے لیں گے حضرت ابو ہریرا کو شیطان نے تم خوشی یعنی سکھائی کہ یہ پڑھ لو تو تمہارا مسئلہ ہوگا شیطان سے بھی ایسا کام لے لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کر کام لے یا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر کام لے لے تو میرے دوست مسئلہ حل ہے اس میں بھی سب ارادے کرے نہیں یا کرے انشاءاللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں گے مشورے سے چلیں گے اور انشاءاللہ تقاضوں پر چلیں گے یہ تقاضا تو میرے دوستوں ماشاءاللہ بھی ہمارا جو اجتماع ہو رہا ہے آج انشاءاللہ جماعتیں بنے گی بن رہی ہیں اور اس طرح کئی جماعتیں روانہ ہوں گی لیکن ظاہر ہے کہ جماعتوں کے لیے پرانے ساتھیوں کی ضرورت ہے پہلے وہ ساتھی ہمارے جو چار مہینے یہ چلا نقل استعمال میں چلنے والے ہیں جن کا ارادہ پہلے ہے یا ہو رہا ہے ایسے ساتھی ذرا بتائیں کون ان شاء اللہ نقد ہمارے استعمال سے یہ ہمارے کون سا کون ادھوری کے استعمال سے ماشاء اللہ اللہ کے راستے میں نقد جانے والے ساتھی ہو رہا کھڑے ہو کر بتائیں کون تیار ہے ماشاء اللہ جاتے بات جاتا ہے کہ خلیل احمد کہاں کے آدھونی کے ماشاء اللہ بنائے دوستوں پرانے ساتھیوں کی ضرورت ہے ذمہ دار ساتھی لے کے چلیں گے علاقے کو فائدہ ہوگا جماعتوں کو نفع ہوگا اس وقت طلبا بہت نکل رہے ہیں طلبا کی ہر جماعت میں دو تین پرانے ساتھی ہونا ضروری ہے ورنہ طلبا کی جماعتیں جائیں گے تو علاقوں میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اگر پرانے ساتھی نہ ہوں گے تو بتائیں دوست اگر کسی کا سال پورا ہونے میں دو تین مہینے باقی ہے کھڑے ہو جائیں بتائیں دوستوں اور کون تیار ہے پرانے ساتھی ہمارے بھائی جماعتیں چل رہی کون لے جائے گا بھائی پرانے ساتھی نہیں اٹھیں گے وہاں جو مجمع ہے وہ نویوں کا ہے پرانے ساتھی تو یہاں ہیں ہر جماعت میں دو دو تین دن پرانے ساتھی ہوں گے تبھی تو جماعت مکمل ہوگی اگر بیس جماعتیں ہیں تو کم سے کم جو ہے سات ستر ساتھی ہمیں چاہیے لے کے چلنے والے ہر جماعت میں دو دو تین دن ہوں بتائیں دوستوں اچھا بھائی دوسرا تقاضا یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ساتھی اکثر وہ ہیں جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں ایسے ساتھی جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں وہ یہ تین مہینے کے اندر اپریل مئی جون یہ تین مہینے میں انشاءاللہ بیرون کے ارادے سے پانچ مہینے کے لیے جو تیارے کا کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے جو چار مہینے لگا چکا ہے بیرون میں ماشاءاللہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں بہت دنوں سے آج ہے اپنے ناموں کا اظہار کریں انشاءاللہ پاسپورٹ ہے پاسپورٹ بنا لیں گے مشورہ کر لیں گے خرچ بھی سوچ لیں گے چار مہینے کے اندر بتا رہے ہیں چار مہینے کے اندر انشاءاللہ پانچ مہینے بیرون کے لیے بتائیں کھڑے ہو جائیں ذرا کھڑے ہو جائیں ارادہ کر کے کھڑے ہو جائیں کل نہیں جانا ہے تیاری کر کے جانا ہے ان شاء اللہ ہاں کھڑے ہو جائیں ہماری تو تمنا ہے کہ اس میں جتنے ساتھی چار مہینے لگا دیے سب کھڑے ہو جائیں اللہ آسان کریں گے ہمارے ہمارے ہاتھ میں تو اتنا بھی نہیں کہ صاحب تین دن بھی جائیں یہاں سے حیدرآباد جائیں بنگلور جائیں اللہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے ہمت کر کے بولے کھڑے ہو جائیں بڑا مجمع کھڑا ہونا چاہیے ماشاء اللہ ہمارے آندرا کی جماعتیں خوب چلتی ہیں بیرون میں بتائیں دوستوں کھڑے ہو جائیں واہ واہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بیٹھو رہے پرانے ساتھی ہیں نہ جائیں کچھ باتیں باقی ہیں ان شاء اللہ سن کر جائیں جلدی آ جاؤ ساتھی حرکت میں آ جائے پہلے ماشاء اللہ آ جاؤ آ جائیں جو کھڑے ہو آ جائیں باقی ساتھی بیٹھ جائیں جن کا ارادہ بیرون کا ہے وہ ادھر آ جائیں ان کی ترتیب بنے گی انشاءاللہ کب جائیں گے کتنا خرچ ہے کون سے مہینے میں جائیں گے جلدی آ جائیں ذرا بنا دیں یہاں جی۔ اچھا بھائی ادھر سنے تھوڑا سا ماشاء اللہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کے چار مہینے بھی لگ چکے ہیں مستورات میں چلا بھی لگ چکا ہے مستورات کی جماعت میں چلا بھی لگ چکا ہے اور چار مہینے لگنے کے بعد ہی چلے لگ جاتے مستورات کے ساتھ تو ایسے ساتھی جن کا مستورات کے ساتھ ملک کے اندر چلا لگ چکا ہے ان کے لیے دو مہینے کا مسئلہ ہے بیرون جانے کے لیے بہت آسان اللہ نے کر دیا مسورات کی برکت سے بھیا پانچ مہینے کے دو مہینے ہو گئے ہیں تو ایسے ہمارے ساتھی جن کا چلہ مسورات میں لگ چکا ہے وہ ذرا کھڑو کر بولے ان ہم دو مہینے ان شاء اللہ میں بیرون جائیں گے ماشاء اللہ ذرا کھڑے ہو جائیں ایسے ساتھی ہمارے جن کا بھی چلنا لگ چکا ہے ذرا سب کھڑے ہو جائیں آپ کا بھی ماشاء اللہ آپ کا بھی ہمارے مفتی منصور صاحب کے پاس ادھر آ جائیں واہ ماشاء اللہ ساؤتھ افریقہ کی جماعت کے لیے تقاضہ مسئلہ تیار ہو گئے اللہ قبول فرمائے اور بھائی کوئی ہے ایسے میں دو مہینے جانے کے لیے جن کا لگ چکا ہے اللہ اکبر دیکھو کہہ رہے ہمارے بزرگ کہ سات سو کے قریب ساتھی ہیں جو چلہ مستورات میں لگا چکے ہیں اب وہ آگے جا سکتے ہیں دو مہینے بتا ہمت کر کے گھبرائے نہیں آپ ارادہ کرے گھر میں جا کے مشورہ کرے ہاں، ادھر آ جائیں جن کا بھی ارادہ ہے وہ آ جائیں ہمارے یہاں مفتی منصور صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں جن کا دو مہینے بیرون مسورا کر جانے کا ارادہ ہے وہ بھی دو تین مہینے میں جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے فوراً جانا نہیں ہے تیاری کر کے جائیں گے ان شاء اللہ جی آگے بھائی کتنے آگے مولا مفتی صاحب ہاں دو تین جماعتیں بنے گی ہاں؟ کیا بھائی ہاں بھائی نیت تو کرو نا مجلس میں پھر کم نیت کریں گے پہلے تو آدمی نیت کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ آسان کرتے ہیں نیت ہی نہ کرے تو کہاں آسان ہوگا نیت کے بعد مدد شروع ہوتی ہے اللہ کا ارادہ بھی شامل ہو جاتا ہے بس جو ساتھی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے اور جو ساتھی ذرا دور ہے وہ قریب آ جائے دوسرا احلانات ہے اس کو سن لے پھر اس کے بعد اٹھے کام کر لے میں تھوڑا قریب آ جائیں ساتھ آ جائیں تو دیکھو ایسا تو ہمیں بارہ اعزاز سنے ہیں کہ الحمدللہ پورا کرنول ضلع میں کام اچھا ہے الحمدللہ یہ بھی انکار نہیں اس بات کو لیکن اور کام باقی تو ابھی بہت ہے اس میں خاص کر کے ہمارے جو ہے تیرہ منڈل ایسے ہیں جہاں پر کام کی بہت ضرورت ہے اب نام بار بار ہمارے ذہن میں بھی ہونا ہے کہ وہاں جماعتیں زیادہ بنانا ہے ایک منترالم ہے کوزگی کوتالم آدونی جگہ کڑبور آلور آجپری ہلہروی ہولاگنڈا چھپا پیاپلی ننداورم کولمی گنڈا یہ تیرہ منڈل جو سات کے اندر تیرہ منڈل ایسے ہیں جہاں پر بہت کام کی ضرورت ہے اور خاص کر کے پیدل جماعتوں کی ضرورت ہے جو ابھی کارگزاری ہمارے سامنے آئی تو ہماری ترتیب بھی ہے کہ ہر تین مہینے میں ایک مرتبہ منڈلوں کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ بھئی یہاں تین مہینے میں اپنی اپنی جو ہے پیدل جماعتیں بھیجنا ہے چار مہینے کی ہو یا چلے کی ہو تو اس کے لیے کون سے منڈل والے کہ تین مہینے کے عرصے میں اپنی جماعتوں کو وہاں بھیجیں گے بتاؤ ہاں، کون سے منڈل والے یہاں پر جماعتوں کو ڈالیں گے پیدل جماعتیں اس کے لیے دوں ارادے کر کے جائیں اللہ مدد کرے گا دونوں کنڈ کہاں جائیں گے پھر بھی آپ اپنے طرف سے بھی لے لو تمہارے ساتھ ہی ہے کلی میں بنلا ٹھیک ہے ان شاء اللہ دیہ کنڈا والے کلی میں بنلا اور بولو بھائی دون منڈل کھوج کی جائیں اللہ قبول فرما اور اور بولو بھائی ہر منڈل والے ارادے کریں اپنے جماعتوں کو خاص کر کے پیدل نئے دیں یا نہیں ملی جلی ہو سواری ہو پیدل ہو بہتر ہے پیدل جماعتیں ڈالیں بیلگل والے کوتالم بھائی ایک سے زیادہ بھی لے لیں جماعت جہاں زیادہ نکلتی جی کیا پلیز یہ کیجیے آتم کرا رہے ہیں آتم کو آتم کو بولو بھائی بولو بھائی تو ایک سے زیادہ بھی لے لیں جو مجبور ہے کئی جماعتیں نکل دیں گورے کا بھی کام چلیں گے سدا صاحب اور گونے کا علاقہ علاقوں میں اللہ قبول کرو اور بولو اور کو دلا گئے بھائی یہ میگنور والے کیا بول رہے ہیں میگنور ہے بھائی دو جماعت میں یہ میگنور والے کہاں جائیں گے اور پور تو ہو گیا گھوڑے گلے جا رہے ہیں میگنور والے دوسرا لو منترالیہ ننداورم رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ کر لیجیے نندال شہر بھی بولو بھائی نندال شہر بھی لوگ جا رہے جی پتی کونڈا بنجر میں نہیں ہے وہ خود کام اچھا ہے آلو ہے آس بھائی ہے آس بھائی گونے گنڈا والے منترالیہ میں جائیں گے ٹھیک ہے دو ہاں، جماعت اللہ قبول فرمائے اور بس جڑنے والے ہیں کیا کون موڑ پتی گنڈا دیونا گنڈا کا ہو گیا پتی گنڈا جی آگے نہیں ٹھیک ماشاء اللہ اور بولو ایک دو تین پانچ چار ہے ہاں نندی آٹم آٹم چل گیا گوڈور جی جائیں گے کار آنے کے جما تھا آلو رکھے ہل ہر ہولاد سیپری آلو آج میں رہی سال اب ہولا گندا چپا جی دو بچے ہوئے بھائی کوئی بول بھائی کلور منڈل ہے لے لو مضبوط ہے نا کلور منڈل بتی والے بولو بھائی ایک اعلان بھی کرنا ہے آئندہ ہمیں کب جڑنا ہے کلو بھی ہولا گندا چھپا گیری ہے چھپا گیری تمہارے چلو روی سلن تمہارے رکھ لو ان شاء اللہ کلور کلور منڈل ان شاء اللہ چپا گری جائیں گے بستی گنڈا ایک بچا ہوا ابھی آدھونی والے ہولا گنڈا لے لو بشیر بھائی آپ آدھونی والے ہولا گنڈا آدھونی والے ان شاء اللہ بھائی آئندہ کے جڑنے کی تاریخ سن لے ہیں شادی آٹھ تاریخ ہاں؟ بھائی ان شاء اللہ جون کے آٹھ تاریخ کو ہر منڈل کے پرانے ساتھی سینٹر سے پانچ اور منڈل ہیڈ کوارٹر سے دس جون کے آٹھ تاریخ کو کرنول شہر میں جڑنا ہے جامع مسجد میں اور بلکہ آٹھ تاریخ صبح کی ہوگا سات تاریخ کے رات میں پہنچنا پورے ضلع کے ہر منڈل کے ہیڈ کوارٹر کے دس ساتھی اور سینٹر کے پانچ سات پرانے ساتھی ہوں اور کاروزاری دو مہینے میں کیا ہو وہ کاروزاری لے کر وہاں پہنچنا ہے جماعتوں کی جو ہے بھیجے ہوتے اس کی بھی کاروزاری لے کر پہنچنا ہے کے آٹھ تاریخ جو مشورہ ہوگا سات تاریخ کے رات میں پہنچ جائے باقی اعمال میں جڑ جائیں اپنے انفرادی اعمال کے بعد بس جو جماعتیں بند کر آئے ہیں وہ پرچے پہنچا دیں مشورے نفرد والوں کے پاس مشورے کے کمرے میں تشکیل کمرے میں پہنچا دیں اور یہاں بھی ہے تاکہ ذمہ دار بڑے ہوئے ہیں